بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب روا دوا تھے ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج وہ خاموش نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا وہ آدمی اتنا ہی کم گو تھا جتنا دو روز قبل مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی وہ پچھلی نشست بیٹھی لا تعلق سی باہر دیکھ رہی تھی اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی ابھی اس سے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے مگر مجبوری تھی جانا تو تھا وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے جیولری بھی نہیں پہنی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بالش بھر اونچی کمیز کے گلے پہ کافی کام تھا وہ شفون کی کمیز تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کسا تھا کمیز کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر دو بالش نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈائمنڈ لگے تھے ان کی جھلملاہٹ بہت خوبصورت تھی نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستین کلائیوں تک آتی چوڑی دار تھی لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطن دلچسپی نہ تھی میرج ہال کے باہر بارات ابھی ابھی اتری تھی داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا سجی سوری زیورات قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے اسے پتا تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے اور واقعی یہ ہو رہا تھا کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پر رکھی بے اختیار اسے اپنی ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا ابا جہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کے نہ لگتا اس نے کرا کر پیر ہٹایا وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا وہ مخالف سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا ان گزرے تین چار ماہ میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سم دیکھا پھر ٹھہر سی گئی پارکنگ کے پیچھے سے ایک کھیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولس کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی بھڑکتا ہوا نیلا زرتار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوا تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا چہرے کو سفید پینٹ کیے گہرے آئی میک اپ سرخ چونچ سلپسٹک اور سنہرے بالوں کی ویگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی پنکی اس نے ہراسا نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا ابا کی اس کی جانب پشت تھی وہ واپس موڑی تب تک وہ قریب آ چکا تھا کیسی ہو باجی جی وہ مسکرایا تھا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو اس نے سراسمیگی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پرس پہ گرفت مضبوط کر لی گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ باک اٹھے گی آپ سے ملنے آئی تھی جی پنکی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جی وہ مسکرا کر بولا اچھی طرح یاد ہے اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گی اب ہٹ جاؤ میرے راستے سے غصہ کیوں کر رہی ہو جی میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی مائی فٹ مسئلہ کیا ہے آپ کو مہجر احمد وہ پیر پٹک کر بولی اتنے باوقار فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ لو جی میں تو ڈالی کا پیغام دینے آئی تھی مگر کیسا پیغام وہ اسی رکھائی سے بولی ڈالی کی حالت امید بخش نہیں ہے پتا نہیں کتنے دن جی پائے کیا ہوا ہے وہ ذرا چوکی خود چل کر دیکھ لیجیے آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں نہیں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا وہ بدک کر دو قدم پیچھے ہٹی ایک دفعہ تو اس اس سے نے کچھ بتانا ہے آپ کو مجھے کچھ نہیں جاننا تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے اے آر پی کی ماں سے مل گئی تھی تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا بارات کے مہمان اندر کی جانب بڑھ رہے تھے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتا ہو کیا وہ چوکی پھر بغور پنکی کو دیکھا اس کے اونچے قد کے سوا کوئی چیز اس روز جنہ سپر کے شاپ میں ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا مگر نہیں اس کا چہرہ تو سلیٹ کی طرح چٹا تھا ایسی جھلی جس نے سب نقش چھپا دیا ہوں خدایا کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے تھے مگر آنکھیں وہ چوکی یہ آنکھیں وہی تھی وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں اب آئی شیڈو کی چمکیلی تہ کے باوجود انہیں پہچان گئی تھی اس بات کا جواب تو بس ڈالی کے پاس ہے جی اور اس نے مجھے یہی آپ کو بتانے کا کہا تھا سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں تو جی ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بد زبان خاتون کے منہ لگنے کا چھڑ کر کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبا تھا یہ ڈالی نے بھیجا ہے اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پہ لکھا ہے مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے ہایا نے اس اس اس اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے ڈبے کو دیکھا کی پہ وہی کانٹے کا سرخ بھورا سا نشان تھا یہ کیا ہے نے اچھمبے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا وہ کہاں کھڑی ہے اسے لمحے بھر کو بالکل بھول گیا تھا یہ ایک پہیلی سے کھلے گا مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بھوج سکتی ہیں اور آپ بھوج لیں گے جی یہ بہت آسان ہے لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبا اس کے مزید سامنے کیا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا اچھا باجی جی رب راکھا وہ وہی خواجہ سراؤں والا لہجہ بنا کر بولتا سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ پہ ڈالے پلٹ گیا اس نے جلدی سے ڈبا پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نبودار ہوئے پسینے کے کترے ٹیشو سے تھپ تھپائی خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی بارات کا فنکشن ویسے ہی تھا جیسے کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے بقائے نور بنا ہال بہترین سجاوٹ دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جیولری مہوش کی ننیالی کزنز کے گروپ ڈانسرز اور پرتکلف تعام کی اشتہا انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا آج بھی مرد خواتین اکٹھے تھے مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین براجمان تھیں تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا مگر مہوش کی ہر طرف چھائی وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی اس کا دل اسٹیج پہ جا کے مووی بنوانے کو قطر نہیں چاہ رہا تھا اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا عدم احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھچوانے سے احتیاط برت رہی تھی یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی اس نے جھری لے کر سر جھٹکا اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی اس نے چند لمحے کے لیے سوچا پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبا نکالا اور فانوس کی چھکا چاند روشنی میں الٹ پلٹ کر کر دیکھنے لگی وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور پانچ انچ موٹا مستطیل ڈبا تھا ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پہ خانے بنے تھے جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا وہ اسے نیچے کرتی گئی ان چھ خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے ہوئے تھے جیسے عموماً بریف کیسز پہ ایسی اسٹرپس لگی ہوتی ہیں جو تین زیرو پہ کھل جاتی ہے ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی چھ حرفی لفظ سامنے لانا تھا پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر کر دیکھا اور لہجہ بھر کو ٹھٹکی اسے ڈھکن کے اوپری پر کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکھیڑ کر پڑھنے لگی وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فکرا تھا into the same river no man can enter twice ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا into the same river no man can enter twice اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فکرہ دہرایا کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا مگر یہ پہلی تو نہیں لگتی تھی اس میں تو کوئی سوال نہ تھا بس ایک سادہ سا فکرہ تھا السلام علیکم حیا آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا سامنے شہلا کھڑی تھی سیاہ ابائے کے اوپر سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے السلام شیلا بھابھی کیسی ہیں آپ آئیں بیٹھیں وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی میں ٹھیک ہوں تم سناؤ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو وہ رسان سے کہتی ہوئی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی پھر ابھی فاطمہ پپو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا really sorry for her D J کے ذکر میں اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی وہ پھر سے افسردہ ہو گئی پتہ نہیں شہلا بھابی اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی بہت دعا کی میں نے اس کے لیے مگر کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا لبوں پہ آ گیا اللہ تمہیں سبر دے گا ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا سبین انٹی کا بیٹا بھی آیا ہے جی وہ ادھر ہے اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعقب میں دیکھا اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کسی سے اس کا تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیرے انداز میں مسکرا رہا تھا آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روہیل واپس آ گیا ہو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ وہ لمحے بھر کو جھجکی شیلا بھابھی ایک بات کہوں آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا اس طرف تو عورتیں ہی ہیں آپ کا بایا میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے وہ رک کر ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی داور بھائی کی مہندی پر اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شیلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا مگر آج اس کی آواز سے وہ کھنک مفقود تھی جواباً شہلا بہت تھکن سے مسکرائی تھی کیا فرق پڑتا ہے حیا اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا تو نقاب بھی اتار دیں اس کا لہجہ بہت کمزور تھا اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا حیا نے پھر نہیں کہا اسے کہا ہی نہیں گیا وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتارے وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہ رہی تھی اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چاندی کی مہوے رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلہ نظر آ رہی تھی مگر نقاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی مگر آج وہ اتنی پس مردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو وہ دکھ وہ تھکن وہ زخمی نگاہیں اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی مگر خیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں پچھلی دفعہ اسے شہلا کو ابایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا وہ اس کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی شہلا کو کیا غم تھا اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی اتنا ہینڈسم شوہر امیر کبیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا پھر پھر اسے کیا دکھ تھا وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جہان ڈالی پنکی احمد پاشا مگر انگریزی میں یہ سارے نام پانچ حرفی تھے چھٹا حرف نہیں ملتا تھا وہ بار بار اس اثر کو پڑے گئی مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا مگر وہ کون سے شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی جہاں کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم ہے اسے کھول دو وہ آواز میں چوکا پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا یہ کیا ہے وہ ذرا چمبے سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو ہم کھل جائے گا نو پرابلم وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو او توڑنا نہیں ہے اسے بلکہ تم تم تو رہنے ہی دو اس اس نے خفگی سے سے کے ہاتھ واپس لے لیا میں خود کر لوں گی تم رہنے دو تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے پتہ نہیں وہ کس بات پہ اس سے خفا تھی جو جھنجھلا کر بولی پھر سوچ لو میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استمبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے مگر ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا سچ اس نے بے یقینی سے پل کے تم انہیں منا سکتے ہو وہ میں ایک اچھا اچھا شیف اور اچھا مکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں می وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے تم انہیں کیسے مناؤ گے ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطن نہیں ہے کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے جانے کے لیے مجھے ہی خوار کراؤ گی مگر مجھے لگ لگا تم جانا چاہتی ہو سو میں ماموں سے بات کرنے جا ہی رہا تھا اور وہ مان جائیں گے بر وقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے ہاں استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں وہ ذرا جڑ کر بولی وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اگلا ایک گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی بلاخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی کیا ہوا پیکنگ کر لو ہم کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں وہ دھیما سے مسکرا کر بولا مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تم ہمارے ساتھ رہو گی بعد میں جب تمہاری اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا سچ وہ بے یقینی وہ خوشگوار حیرت میں گھری ہوئی تھی ایک تمانے بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا البتہ ایک بات وہ جانتی تھی استمبول جے کے بغیر کبھی ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا تمہارا دماغ درست ہے ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے میں بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی ان دونوں کے درمیان ہارس آنکھیں موندے سو رہا تھا اس کا دایا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی تم پاگل ہو گئی ہو تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں میں تمہیں ایک سیدھا سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا تم روز کے چوبیس گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے اور ایسے مت دیکھو مجھے آخر میں وہ خفا ہو کر بولی عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا وہ اس کی لڑکی ہے اور عبد الرحمن کو کون بتائے گا وہ تو مہینہ بھر پہلے انڈیا چلا گیا تھا تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا وہ چمک کر بولی نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی وہ انڈیا گیا ہے مر نہیں گیا جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا وہ مجھے جان سے مار دے گا سلما تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہ کرنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتا اب کہ وہ قدرے تذبذب سے بولا تھا تو تم کیا کر سکتے ہو اور کیا ہے تم نے حارث کے لیے میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے اس نے سوتے ہوئے حارث پر ایک نظر ڈالی مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا نہیں وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ ہاں انداز میں اس کی طرف آئی تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے اب یاد ہے تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا فیصلہ تمہارا ہے سلمہ کے نکوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میگ بدھ کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی وہ جہان کے ساتھ سیدھے اس کے گھر آئی تھی پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی اس کا سارا سامان سوانجی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے مگر وہ کل کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ پپو ذرا خفا تھی پپو میں کل آؤں گی نا پرومس اب چلتی ہوں ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسم موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں صرف ٹاکسم تک چھوڑنا آگے میں گورسل پکڑ لوں گی میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا نو پرابلم وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا نہیں اس بخار میں تم سے پینتالیس منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو پینتالیس دن تک تم جتاتے رہو گے ویسے بھی مجھ پر تمہارے بہت سے احسان جمع ہو گئے ہیں اتنے سارے کیسے اتاروں گی وہ اس کے سامنے سینے میں بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا وہ اس کی پشت کو دیکھی گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا پاکستان میں پہلے دو تین تو وہ لا تعلق رہا شاید اس کے لیے دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی اس نے تہیا کر لیا تھا کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کی گئی تھی مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا مگر ان کے دل فریب مہک میں ڈوبا تاکسم حیا کو خزاں آلود لگا تھا وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جے نہیں تھی تم جا رہی ہو حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر رہو گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا تھا میں کل آ جاؤں گی مگر کل تک میں سبان جی اپنا ڈارم بلاک جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں اکیلے بالکل اکیلے میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں مت کرو تمہیں تکلیف تکلیف ہوگی بہت سہلی اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کے نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا اوکے اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا اس کے چہرے پہ ابھی تک نقاہت تھی وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی وہ گھاس کا گول قطع اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہو اور ہر دو پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی یوں چار گزرگاہیں مجسمے تک لے کر جاتی تھی تاکسم کے ہر پھول ہر پتھر ہر بادل پہ جیسے یاد رقم تھی وہ اس کا اور ڈی جے کا زیرو پوائنٹ تھا مین اسٹاپ تقریباً ہر دوسرے روز وہ ادھر آتی تھی گورسل انہیں یہی جو اتارا کرتی تھی یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی وہاں سے کی گئی ان ڈھیروں شاپنگ ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گا چلی گئی استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی بہت طویل نہ ختم ہونے والی مگر زندگی ختم ہو گئی تھی گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسپورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ خوشی اور جوش سے پاگل ہو گئی تھی وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سواندھی کی در و دیوار پہ پھیلی تھی ڈارم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹورس پہ تھے اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا مگر پاکستان روانگی والے دن جانے والے کو کس نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے موتسم حسین ٹالی سارا لطیف انجم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہے تھے مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے وہ اپنے ڈورم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی جب وہ سبانجی آئی تھی تو ان زینوں پہ برف جمی تھی اب وہ برف باہر لے گئی تھی اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرائی کتنا ڈر گئے تھے وہ پہلے دن جب یہ بلب خود جل اٹھا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو حالانکہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے ڈی جے نے اس کے جانے کے بعد کتنی یہ دیر افسوس کرتی رہی اس نے ڈارم کا لاک کھولا کمرہ سنسان پڑا تھا صاف ستھرا بنے ہوئے بستر میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں ڈی جے کے بنک کی میز البتہ خالی تھی اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھی وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی گڈ گڈ ماں اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی آنسوئے نے اس کا گلا بند کر دیا دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں گڈ مارننگ ڈی جے اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا آنسو اس کے پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک رہے تھے جواب نہیں آیا اب جواب کبھی نہیں آنا تھا وہ پلٹ کر اپنے بنگ کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پہ رکھا پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا اس کا جواب ابھی اسے ڈھونڈنا تھا او حیا تم کب آئی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی کھلے دروازے میں موتسم کھڑا تھا اور وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا آج ہی آئی ہوں تم سب واپس آ گئے اسے ایک گونا گو تمانیت کا احساس ہوا وہ ڈبا ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی نہیں وہ سب تو ابھی کونیا میں ہیں مجھے ذرا کام تھا اس کے لیے آیا تھا وہ دانستہ دانستہ لمحہ بھر کو رکا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا اللہ کی مرضی تھی معتصم ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری اینوریزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے اچانک سے انسان کولیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے بہت کم لوگوں کو چند روز قبل سر درد شروع ہوتا ہے ڈی جے کبھی ہوا تھا مگر اس نے مائگرین سمجھ کر نظر انداز کہہ رکھا اور پھر پھر سب ختم ہو گیا دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں وہ دونوں اسی طرح چوکٹ پہ کھڑے تھے میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں موتسم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی موم بتی کی شولوں کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھوک سے بھج جائے لمحے بھر کا کھیل یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا یہ کیا کوئی پزل باکس ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا اس نے ناسمجھی سے ڈبا اس کی طرف بڑھا دیا چائنیز پزل باکس تم نے یہ کہاں سے لیا وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا کسی نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی کیا تم اسے کھول سکتے ہو اس نے پور امید نگاہوں سے محتسم کو دیکھا میں دیکھتا ہوں ٹھہرو وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے لیے رہا تھا یہ قدیم چائنیز باکس کی طرف پہ بنایا گیا ہے اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے یا پھر کوئی پانچ حرفی الفاظ لگانے سے ایک منٹ اسے جیسے اچھمبا ہوا پانچ نہیں اس پہ تو چھ حرف ہیں اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ پانچ حروف ہوتے ہیں مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ چھ حروف ہی پورے آتے ہوں مگر اب یہ کھلے گا کیسے وہ بے چینی سے بولی یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی وہ رکا اور پھر لکھی سطر پڑھنے لگا ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا ہم حیا تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے یہ ایک پہلی ہے اور اسے حل کرنا ہے اور اس نے کہا تھا کہ اسے صرف حل میں ہی کر سکتی ہوں اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو ویسے یہ فکرہ وہ اسی سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے شاید شاید وہ جیسے کچھ یاد کرنے لگا اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا نہیں مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں پتہ نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہیں ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس کے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی خیر جو بھی ہے تم فکر نہ کرو ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں دیر سے آؤں گا تم دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا آج کل ڈارم لاک تقریباً خالی ہے ٹھیک ہے اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیرلا مسکرا دی وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا سبان جی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سے خوف محسوس ہو رہا تھا تقسیم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے کوئی اس کے پیچھے ہے حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹے سے حروف تحجی کی اوپر نیچے کرتی رہی اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے مگر وہ مکفل رہا اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا وہ اب بھی ویسا ہی تھا سرد جامد اور مکفل صبح وہ دیر سے اٹھی ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے بانتی وہ نیچے آ گئی اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا وہاں سے اس نے کچھ نوٹس لیے کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزار پہ بہ رہی تھی وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی اپنے نوٹس اٹھائے سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا سا رجسٹر نظر آیا رجسٹر جانا پہچانا تھا اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا اوہ ڈی جے ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی ڈی جے کا نسیان وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیا پہ چھوڑ جایا کرتی تھی اس نے رجسٹر اٹھا لیا وہ اب اس کا تھا باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کے فیملی کو دے چکی تھی مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا وہ باہر آ گئی اور گھاس سے بیٹھ کر ڈی جی کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پر ہی کیا کرتی تھی اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کے اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم وہ رک گئی رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا into the same river no man can enter Heraclitus five thirty five five to four seventy B C ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو بار نہیں اتر سکتا ہیراکلیٹس چار سو پچہتر پانچ سو پینتیس قبل از مسیح وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے جی وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈارم کی طرف بھاگی اسے موتسم کو ڈھونڈنا تھا ہرقلٹس یونانی فلسفی یاد آ گیا موتسم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا یہ ہرقلٹس کا ایک کال ہے جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے مثلا وہ یاد کر کے بتانے لگا کتے اسی پہ بھاگتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوں یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا ہاں بالکل حیا نے اس بات میں سر ہلایا اس نے اس میں سے کوئی کال نہیں سن رکھا تھا تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزلس کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے ہیں اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے اب ہم ایک ایک کر کے ہینزل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے سوری میم حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خوانا مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی اچھا اب کیا کرنا ہے بدھی بھی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی اگر اس نے ہیرکلیٹس کا ایک کال ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی کال سے ہوگا یا پھر شاید ہیرکلیٹس کی ذات سے چہروں میں ایک منٹ میں آیا وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں یہ رہا ہیرکلیٹس کا اعمال لامہ اس نے دھب کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی لائبریری نے چہرہ اٹھا کر اسے تل ملا کر دیکھا سوری وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا میں لا کے اسٹوڈنٹ ہو کر فلاسفی کی یہ اتنی وزنی کتابیں پڑھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں ہر غلطس کو گوگل کر لیتی ہوں لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ اس نے ساتھ رکھے معتسم کے لیپ ٹاپ کے رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پہ انگلیاں رکھی جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا چاہتی تھی اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا ادھر لاؤ میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں اس کی خوف دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا ہم اچھا ہیرک کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا خاصا بدمزاج فلاسفر تھا اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور بہت خاندانی بھی تھا بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حکارت سے دیکھا کرتا تھا اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے اور ہیز وائٹ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتا ہیرکلیٹس کے مشہور اقوال یہ ہیں گھدے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے اور بس کر دو متسم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی متسم ہنس دیا پھر اپنا موبائل نکالا لطیف رات کو آ گیا تھا اس کا ایک سائڈ کورس فلاسفی ہے اسی کو بلاتا ہوں لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری باتیں سمجھنے میں پندرہ منٹ لگ گئے اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا میں تو حرقلتس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں اور اس کے یہ کتوں گھدوں اور ہے نے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دریاؤں والے اقوال میری سمجھ تو باہر ہیں ایک منٹ لطیف ذرا چوکا وہ کتوں اور گھدوں والے اس کے کال ہوں گے مگر یہ دریا والا صرف اسی کا کال نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلاسفی ہے فلکس فلاسفی تم نے تو سن رکھی ہوگی میں ہیرکلیٹس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں کجا کیا اس کی فلاسفی ہوں تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلاسفی سن رکھی ہے یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا لطیف آگے ہو کر بتانے لگا یہ محاورہ دراصل ہیرکلتس کی اسی فلاسفی کا نچوڑ ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں دو دفعہ نہیں اتر سکتا یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگ بہ جاتا ہے تو وہ پانی آگے بہ جاتا ہے پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے سمجھ آئی ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا اسے قطن سمجھ نہیں آئی تھی نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی دیکھو جب استنبول میں پہلے دن تم نے باس فورس کا سمندر دیکھا تھا تب وہ وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی ہے ہر چیز لمحہ لمحہ بدل جاتی ہے یہ ہے ہیرکلیٹس کی philosophy of change philosophy of change حیا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باکس اٹھایا اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے چھ حروف ہوتے ہیں او ہاں محتسم نے ذرا جوش سے ڈیکس پہ ہاتھ مارا ادھر ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے چند ربا نے سر اٹھا کر دیکھا last time exchange student library نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارننگ کی محتسم نے فوراً سر جھکا دیا وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائٹس اوپر نیچے کر رہی تھی یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا اب یہ کھل جائے گا مگر پزل باکس جام رہا اس کا مطلب ہے کہ کوڈ ورڈ کچھ اور ہے اور وہ کچھ ایسا ہے جسے تم صرف کھول سکتی ہو کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا ہایا تم ہیرکلیٹس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اڑ گئی ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے اور ابھی گورسل نکلنے میں ڈیڑھ گھنٹہ تو ہے تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈارم کے لاکر میں رکھا پھر اپنے پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی جس سفر تفریح میں گئی تھی یہ یاد ہی کہا تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے ہیں اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراک تھا جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پہ پہن کے گئی تھی فی الحال وہ پپو سے پہلے اپنی ان میزبان انٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی سو یہ کام والا فراک مناسب نہ تھا لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا اس نے لباس بدل کر بال کیچڑ میں باندھے پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا کلچ چھوٹا تھا اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ بیلٹ سے نتھی کر دیا سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا کم از کم اب کوئی اس کے پرس چھین تو نہیں سکے گا مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی راستے کے اس طرف موتسم اور اس کے ساتھ بیٹھا تھا حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی تمہارا فلوٹیلا ٹیلا فلسطین کب پہنچے گا موتسم وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اسے مخاطب تھی جون میں پہنچ جائے گا اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا امید تو ہے کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد وفد بھی ہیں جواب لطیف نے دیا تھا اور اگر اسرائیلوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں وہ سامنے دیکھو وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے موتسم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی میں تمہارے ساتھ ہوں لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا می ٹو ہائے نے فوراً کہا می تھری سات ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی وہ بے اختیار ہنس دی ویسے موتسم ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں لطیف کے بعد پہ سب ہنس پڑے اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اکیلی مت جاؤ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو ان پر خلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں مادام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پر خلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً پانچ سو لڑکیاں اغوا کر کے آگے بھیج دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے اچھا آپ ڈراؤ تو مت مجھے تھوڑی ہی دور جانا ہے وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو ہاں مگر مجھے اپنی اپنی مگر پہلے مجھے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا لاؤنج میں سو گواریت سی چھائی تھی مسز عبداللہ اور ان کے سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پہ بیٹھی تھی حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پہ مہر کی بیٹی اوروا کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھی آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا تھا اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی تم کتنی پریشان رہی ہوگی مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا ایسے اچانک دھچکا لگا تھا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پوچھا مہر نے بہت فکر مندی سے اسے دیکھا تم پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہو حیا اور تمہاری رنگ بھی کم لا گئی ہے بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان وہ اداسی سے مسکرائی وہ واقعی بہت پرسمردہ مردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بھی اختیار کیا اٹھی کھانا پھوپھو کی طرف ہے میں بس چائے پیوں گی پھر مجھے صرف دس منٹ دو وہ اجلت سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئیں مہر بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی پھر عروا کو دیکھا عروا تم حیا کو کمپنی دو اور فار گاڈ سیک عروا جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے اس نے جاتے جاتے خفگی سے وہ بچی کو گھورا عروا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا پھر سادگی سے مسکرائی سوری کوئی بات نہیں تم بے شک کارٹون دیکھ لو میں بور نہیں ہوں گی ویسے کون سا کارٹون ہے یہ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی کیپٹن پلانٹ آپ نے دیکھے ہیں کبھی اور وہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے میرے فیورٹ وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کے نشست پہ آگے کو ہوئی مجھے یہ بہت پسند ہے اور لنڈے تو بہت ہی زیادہ اور وہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں جب یہ سارے پلانیٹیئرس اپنی اپنی انگوٹیاں فضا میں بلند کر کے فائر ارتھ ونڈ واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا میں ابھی اڑنے لگوں گی وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ مٹی ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے چار ایلیمنٹس ہیں تب پہلی دفعہ مجھے ان چار یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا ہاں مجھے پتہ ہے مما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ چار عناصر باری باری پیش وہ کہتے کہتے ایک دم رکی لمحے بھر کو اس کے اندر بالکل سناٹا چھا گیا یونانی عناصر اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے کسی نے کہا ہوا سے اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گئی حرقلطَس کا عنصر کون سا تھا وہ خود سے پوچھتی جیسے چوک اٹھی اور وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے نیٹ چاہیے ابھی اسی وقت وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور سوفے پر سے ایک آئی پاڈ اٹھا کر اسے دیا یہ ممی کا آئی پاڈ لے لیں تھینکس اس نے آئی پاڈ پکڑ کر اس کا گال تھک تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ ان کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے موتسم کا نمبر ڈائل کرنے لگی ہایا خیریت وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا موتسم تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا حیا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو تھوڑا سا ریسٹ کر لو اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی معتصم اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا میں سنجیدہ ہوں میری بات سنو ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کے سوانح عمر عمری پڑھ رہے تھے ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی اس دور کے ہر ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی کسی نے کہا وہ پانی ہے کسی نے کہا ہوا اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی تھیرقلتس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا فائر ہاں فائر ہرکلتس کی دائمی آگ اس نے آگ کی بنیاد پہ اپنی فلاسفی آف چینج پیش کی تھی متسم متسم انسان ایک دریا میں دو دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہرکلتس کے خیال میں آگ سے بنے تھے اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر ہر چیز کو بدل دیتی ہے اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہے فائر وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولس جل اٹھے تھے مگر حیا فائر میں تو چار حروف ہوتے ہیں یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ کوڈ ہے بھی نہیں اس کا مطلب ہے آگ اصلی والی آگ تالی کا لائٹر اسرائیلی آگ یاد ہے تمہیں او oh مائی اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو ذرا آرام کر لو پھر تم نارمل ہو جاؤ گے وہ جواباً ہنس دیا تھا چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو اس باکس کو کھولیں گے نہیں میں آج رات واپس نہیں آؤں گی میں آنٹی کی طرف رکوں گی تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی میں فقرہ اس کے لبوں پہ رہ گیا کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس کہیں گھبی تھی لمحے بھر کا عمل تھا اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے وہ چیخنا چاہتی تھی دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی بدقت پل کے اوپر کو اٹھی تھی ان پہ جیسے بہت بوجھ سا تھا ہر سو اندھیرا تھا گھپ اندھیرا وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریخ جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں منظر ویسے ہی رہا اندھیرا تاریخی بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں اس نے کوہریوں کے بل ذرا سے اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا اس نے ہاتھ کھینچا ذرا سا لوہا کھنکا اس کی دائیں کلائی میں ہتھ کڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا جیسے کوئی چوٹ لگی ہو بمشکل وہ اپنے آپ پہ قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے سے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا ہے نے گردن موڑی درد کی ایک تیس بے اختیار اٹھی اس کے لبوں سے کراہ نکلی پیچھے دیوار لکڑی کے پٹھوں سے بنی تھی اور پٹھوں میں باریک سی درازیں تھیں اب ذرا آنکھیں اندھیری کی عادی ہوئی تو اسے نظر آیا ان درزوں سے رات کی تاریخ میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی وہ بدکت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا باہر ہر سو سمندر تھا سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا پل کی روشنیاں ہاں وہ پل ہی تھا وہ بوس فورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی مگر وہ برج نہیں تھا وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا یا شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس اس لڑکنے لگا نے کوفت سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر وہ خون تھا وہ متوحش سی ہو کر اپنے ہاتھوں کو کپڑوں پہ رگڑنے لگی اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائی وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ تھی تھا اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کے کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگی اب جانے کون سا وقت تھا پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے اس نے اپنے آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا اندر اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی تھی اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں اور فراک کے ساتھ نتھی کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے ایک کال کے تو ہوں گے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پہ تیس سیکنڈز کی کال کر سکتی تھی بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی جے جی میں جہان کا نمبر نہیں تھا اس نے سی میں دیکھا وہاں بھی نہیں تھا وہ ذرا حیرت سے سبین پھپو کا نام تلاشنے لگی ان کا نمبر بھی غائب بس پاکستانی نمبر تھے کیوں اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا تھا یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی تیس سیکنڈز کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا وہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی راستہ مدد کی کوئی صورت اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار سے وہ آوازیں سنی عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے دوسری آواز ذرا جھنجلائی ہوئی تھی وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو کیونکہ اگر پاشا کو اب آوازیں دور جا رہی تھیں اب وہ مبہم ہو گئی تھی اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کے علمی تو کیا پاشا کے کہنے ہوا نہیں کی گئی تھی وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اس پاکستانی فون پہ پاشا نے کال کیا تھا اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لاک کھولا وہ خالی تھا صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس کے نمبر کی تھی باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا اس کا سر گھومنے لگا ہر طرف اندھیرا تھا ہر راستہ مزدور ہر دروازہ بند وہ تیس سیکنڈ کی کال کس کو کرے سارے ایمرجنسی نمبر ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے اور فون نمبر ہایا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پہ گری تھی اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا بغیر آستین کی کمیز سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا شاید اس کا نام تھا اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی اس چھوٹے سے دربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی بے ہوش بے سود پڑی کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازوں پہ خراشیں یا جمع ہوا خون تھا خون کی بو اور سر میں اٹھتا درد شدید درد اس کا جی ایک دم سے متلانے لگا اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی اپنے ناکارا فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو زہبی میں خریدا تھا مگر اب وہ بیکار تھا اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا پھر یہ تہشدہ کارڈ نکالا کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے شیخ عثمان شبیر نیچے ترکی کے تین نمبرز لکھے تھے آفس گھر اور موبائل کا اس کا دل نئی امید سے بھڑکنے لگا اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی کوئی تاریخ تھی کوئی نشان کوئی واقعہ کوئی مشہور واقعہ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی اسے یہ تیس سیکنڈز کی کال ضائع نہیں کرنی تھی مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا گھنٹی جا رہی تھی وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی اس کی امید کر دیا بار بار جلتا بجتا جا رہا تھا بند کمرے میں خون کی عجیب سی بھو پھیلی تھی اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی پلیز اللہ تعالیٰ پلیز اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے السلام علیکم اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا کون عثمان انکل وہ تیزی سے بولی نہیں میں ان کا بیٹا سفیر وہ جو بھی تھا ذرا چوکا میں حیا بول رہی ہوں حیا سلیمان میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی Etihad airlines Sabanci university exchange student وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں نہیں مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے یہاں پر کوئی کمرہ ہے میں اس میں بند ہوں یہاں چھ سات اور لڑکیاں بھی ہیں پلیز کسی سے کہیں میری مدد کر دے وہ تیز تیز بولتی گئی ایک منٹ مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں ہاں یہاں باہر سمندر ہے مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر پل ہے بوس فورس برج نہیں یہ رابطہ کر دیا اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک درست سے جھلکتے منظر کو اس نے بوس فورس برج کہہ دیا تھا جبکہ وہ بوس فورس برج نہیں وہ اب پہچانی تھی یہ سلطان احمد برج تھا شہر کے دونوں حصے کو ملانے والا دوسرا پل اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھی گئی بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی دروازے پہ آہٹ ہوئی تالا کھلنے کی آواز اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں مون لی دروازہ بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا کوئی اندر آیا اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا اس کے لبوں سے بھی اختیار کراہ نکلی وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو وہ منمنائی تھی اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا ام وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا اس نے نگاہیں پوری کمرے پہ دوڑائیں وہ بڑا سا کمرہ تھا ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش آتش دان دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی میں آگ بھڑک رہی تھی کی دائمی آگ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی علاؤ میں دہک رہی تھیں اس کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے آتش دان کی ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑا سا مایا ابل رہا تھا اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی شہد سے زیادہ بھورا مایا وہ شاید ویکس تھی اس نے گردن گرا دی اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی وہ اب بہت دیر سے اس کے کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس نے وہ کال ضائع کر دی پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید مگر نہیں گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی اور جو ذلت جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو یاد آ گئی شریفوں کا مجرا نہیں پلیز اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کریں وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی گئی اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی شاید اب ہو جائے شاید اب اس کی مدد کر دی جائے آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں مسل اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے وہ زرد علاو کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی گرمی بڑھتی جا رہی تھی اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی پسینے کی چند بوندے پہ چمک رہی تھی دروازہ کھلا اس نے گردن موڑ کر دیکھا وہ ایک پستہ قد چینی نکوش کا حامل شخص تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانی موڑا اور ہاتھ سے ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا آہا نتاشا وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا میں نتاشا نہیں ہوں پلیز مجھے جانے دو ایک امید سے بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے now you are Natasha English English all right all right وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹی کی طرف بڑھ گیا پلیز مجھے جانے دو وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی وہ آنکھ کے ساتھ کھڑا تھا تپش کا راستہ رک گیا ذرا سا سکون ملا poor country tourist girl poor people وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا میرا باپ امیر آدمی ہے وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا so Natasha you want English name وہ ٹوٹی پوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا وہ جواب دیے بنا یک چک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پہ لکھا تھا ایم دہک رہا تھا جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا یا شاید وہ ڈبلیو تھا وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا کس لیے ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا اسے بے اختیار اس کمر پہ اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکیاں یاد آئیں وہ ٹیٹو نہیں تھا وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی یو وانٹ انگلش نیم وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا نو no, نو no. وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑھ ناؤ دس از یور نیم وہ سلاخ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا نہیں نہیں وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا اس کے چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا یور نیم اس نے جتا کر کہتے سلاخ ہائے کے بازو کے قریب کی جہاں فراک کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی کندھے سے ذرا نیچے وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا اسے دہتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی نہیں پلیز نہیں اس اس لمحے نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پست قد روسی سے اسے نجات دلا دے کوئی آ جائے چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو کوئی تو ہو روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپر حصے میں رکھ کر دبایا وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی اس کی حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا رہا اندر سے ماسک جلنے لگا تھا وہ روح میں اتر جانے والی زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی وہ چیخ رہی تھی وہ رو رہی تھی چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھائی وہ مکمل طور پہ جل گئی تھی روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا حیا نے سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پہ ایچ او لکھا تھا اور اوپر اور اوپر نیچے لکھے دونوں حروف انگارہ بن چکے تھے نہیں تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی مگر رسیوں نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائی نہیں وہ خوف سے چلا رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا سیاہ داغے گئے حرف تلے سلاخ گاڑ دی کھالتا ہوا گرم درد دہکتے انگارے آگ اس کی تکلیف کی آخری حد کو چھونے لگی وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی اسے لگا وہ اس تکلیف میں مرنے والی ہے وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا چند لمحوں بعد اس نے سلاخ اٹھائی تو حیا کے گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی اس کا چہرہ سے بھیگا تھا مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا اس پہ آر ای لکھا تھا حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی بچپن کے دن یادیں اس کے نانا کا گھر اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگی پھیل رہی تھی منظر بدل گیا وہ اور روہیل کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اسکول بیگ لیے وہ اسکول جا رہے تھے روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا اب وہ تایہ فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے روحیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا ان کے آگے دو خرگوش دوڑ رہے تھے وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی اس کے لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے خرگوش گھاس پہ دور بھاگتے جا رہے تھے سفید نرم نرم سے خرگوش روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو میں مس کی ایک کالن سی اس کے اندر اتر گئی اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی خرگوش غائب ہو گئے درد ہر شے پہ غالب ہو گیا وہ پہلی دو دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں جل سکی تھی اور حسیات باقی تھی اسے لگتا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے مگر وہ پھر سے رو رہی تھی فون یور فون آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کے فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا سیفٹی پن ٹوٹ گئی کپڑا پھٹ گیا اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا وہ زور زور سے بج رہا تھا شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم پھر فون کیسے بجا روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا کبھی فون کو پھر اس نے فون کان سے لگایا دوسری طرف سے کچھ کہا گیا اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری یو کال سم ون وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کے چہرے سامنے کیا حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ تھوک دیا وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا اس کے بال چھوڑے اور انگیٹی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا کھولتی ہوئی ویکس یو یو بچ وہ غصے سے مغلزات بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا نو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں میرے بال اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پہ الٹ دیا گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی اس کے دل خراش چیخ نکلی ابلتے مادے نے اس کے سر کے جلد کو گلا دیا تھا بازو کا درد غائب ہو گیا وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا وہ کرسی سمیت منہ زمین پہ جا گری آتش دان کے بالکل قریب کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا بیکس اس اس کے سر سر پہ جمنے لگا تھا تھا کا بے حد وزنی ہو گیا آنکھیں بند ہو رہی تھی خون نکل رہا تھا کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا آتش دان سے آگ کی لپٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا دھوئیں کے اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا چیخیں دھواں آگ خون اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا ہر طرف دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی اس کے سفید خرگوش اس دھوئے میں غائب ہو رہے تھے وہ جل کر مر رہی تھی ہرقلٹس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی